حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں اور جو شخص صف کا شکاف پور کرے گا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 995